سفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ مسجد میں شیر پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھور کر ان کی طرف دیکھا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جب اس مسجد میں وہ موجود تھے جو آپ سے بہت بہتر تھے پھر وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میری طرح سے جواب دو اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 6384